ہمارے سندھ سے آئے ہوئے ایک مہمان بہت ہی اچھے خطیب سندھی زبان کے لیکن یہاں اور انشاءاللہ اردو میں تقریر کریں گے میری مراد حضرت مولانا عبد الحمید لنڈ صاحب ہیں تشریف لا رہے ہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا عبد الحمید لنڈ صاحب کو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا عبد الحمید لنڈ صاحب الحمد للہ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 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین اتبعوا ما ما من من ربکم ولا تتبعوا دونه اولیاء قلیلا تذکرون سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين درو شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على براہیم آل مجيد قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بزرگوں سالیانہ ختم نبوت جلسہ جلسہ ختم نبوت جس میں آپ ہم سب شریک ہیں میں خود کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا واللہ کہ آپ کے سامنے میں تقریر یا وائز کروں یہ ذالک فضل اللہ یوتی ہے معی شاہ یا اماں بنعمت رب کا فحدث اللہ کی نعمت ہے کہ صلحہ علماء کی موجودگی میں یہ ان کی شفقت ہے اور شفقت کا ہاتھ ہے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں ورنہ میں اس کا مستحق خود کو نہیں سمجھتا کوئی صاحب تقوا یا علم ہو باہر کیف کل سے یہ کانفرنس جلسہ شروع ہے آج اس کا آخری دن ہے کافی علماء کرام تشریف فرما ہوئے مواعظ حسانہ سے آپ ہم سب کو مستفیض فرمایا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور فرمائے عزیز دوستو ہم ملک پاکستان کے ہیں ہمیں اس میں رہنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے آج ملک میں دیکھیں کیا حالات ہیں قتل و غارت لوٹ مار ادھر امریکہ لانتی کے حملے یہ کیا وجہ ہے کیوں بدمنی ہے تین چیزیں چاہیے ہر انسان کو آواز سمجھ آ رہی ہے ہر انسان کو تین چیزیں چاہیے سب سے پہلے سکون چاہیے اس کے بعد روزگار چاہیے اس کے بعد امن چاہیے یہ تین چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے مسلمان تقسیم ہو گئے ایک آدمی میں نواب شاہ ضلع میں گیا بڑا جلسہ کیا رات کو قریب مدرسے میں ٹھہرے تو ایک بنگلہ ایک بڑے سرمایہ دار کا بنگلہ تھا جس میں تقریباً مجھے بتایا گیا کہ سات لاکھ کا سات لاکھ کا اس میں فرنیچر اس نے بنوا کے رکھا ہے اور اس بڈیرے نے مجھے مول صاحب نے کہا مجھے منگوایا کہ مولانا کام ہے کشاب میں ادھر آئے میں گیا تو بڈیرا کہنے لگا کہ جناب مجھے نیند نہیں آتی کیا کروں اتنا بڑا لاکھ کروڑوں کا بنگلہ سات لاکھ کا اس میں فرنیچر صاحب کو نیند نہیں آتی میں نے اس کو کہا اس بڈیرے کو کہو میرے ساتھ رابطہ کرے میرے پاس نیند کا نسخہ ہے مل صاحب نے کہا وہ شاید آپ کے ہاں نہ آئے آپ مجھے بتا دیں میں نے اس کو کہا ایک ہفتہ میرے ساتھ چلے اگر بغیر سونے کے میری گاڑی میں بیٹھے بیٹھنے سے اس کو نیند نہ آئے تو مجھے سزا دو سمجھ آ رہی ہے بات یہاں مجمع میں کافی دوست اس طرح کرتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں نیند کے ان کو بول بولو بھائی بس ایک دانا ہے آپ ایک نسخہ کروں سمجھ لیں نیند سکون والی جگہ میں آتی ہے نا بولتے نہیں تو پھر سکون نہ وزارت میں ہے عظما میں نہ صدارت میں بڑے سے بڑے عہدے دو ہیں صدارت اور وزارت عظما بولو ان کو بھی سکون نہیں ہے تو آپ کو کہاں ملے گا رات کو ایک ایک اس آدمی صدر یا وزیر اعظم کے لیے دو دو سو آدمی تقریباً رات کو چوکی داری کرتے ہیں گارڈ ذاتی آرمی رنجرد پولیس پھر وہ سوتے ہیں یہ صدارت ہے یا خدا کا عذاب ہے اور مدرسے کے طالب علم یا تبلیغ والے اینٹ لے کر سر سے نیچے رکھ کر سیر کے وہ نوران نیند کرتے ہیں گویا کہ بادشاہ ان کی یہ کیا ہے سکون چاہیے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا روزگار چاہیے تو پھر بھی قرآن کے طرف رجوع کرنا ہوگا امن چاہیے تو قرآن کے طرف قرآن سے پوچھیں یا نسخے قرآن میں موجود ہیں آج ملک میں سکون کیوں نہیں فرمایا ومن آرادان ذکری کال رب لے ماہر تنی اما وقد کن تو بسیرا کال کد آل کا تب کا آیا تو ہا وقد آل کل یو جس نے میرے ذکر سے رو گردانی اختیار کی ذکر اللہ تعالی کا کیا ہے فرما قرآن میں انا نہ ذکر انا لہو لہا فضو کون قرآن میرا ذکر ہے اس کو نازل بھی میں نے کیا اس کی حفاظ کا ذمہ بھی میں نے لے لیا ہے اور جگہ فرما ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر اللہ اکبر قرآن میں اللہ نے فرمایا بڑا ذکر میرا نماز ہے آج نماز کے مسلمان نے نماز کو ترک کر دیا چھوڑ دیا نماز اور قرآن میں فرمایا ایوہ الذین آمنو اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعت فسعو الى ذکر اللہ وذر بائی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون او ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے یعنی آزان سنو اپنی تجارت وغیرہ بے کو ختم کر کے آؤ اللہ کے ذکر کے طرف کس کو فرمایا ایمان والوں کو تو بولیں کیا ہمارے ملک میں مسلمان عورتیں نہیں ہیں بولو یار تو کتنے لے آتے ہو جمعے کی نماز میں آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا جمعے کی نماز میں مسجد میں عورتیں آتی ہیں مسجد میں جس میں مرد نماز پڑھتے ہیں جہاں تو جمعے کی نماز میں ایمان والوں کو حکم ہے مگر عورتوں کو اجازت مسجد میں نہیں جہاں مرد پڑھتے ہیں بولو سارے کیا حالت ہے بازاروں میں عورتیں بے پردہ گھروں میں بے پردہ اور اس کے ساتھ بارلے ملکوں میں ہماری ایک عورت ہے ملک میں کھر کھر بولتے نہیں یار ہم سندھی میں کھر کہتے ہیں گدھے کو ناراض نہ ہونا کسی کے قوم خر ہو شاید یہودیوں کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتی ہے ہاتھ میں لاتی ہے ڈوب کے مرنا چاہیے تمہیں کیا مرد نہیں ہے فرما کتاب مریم وقت مجھے پتہ نہیں کتنا ہے

اور میرے پاک نبی علیہ السلات وسلام مریم کا قصہ قرآن میں پڑھ کر ان کو سناؤ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں خدا کے لیے سمجھو قرآن فرما ومن آردان ذکری لہو کا جو میرے ذکر سے روحردانی اختیار کرے گا میرے ذکر کو پیٹھ دے کر چلا جائے گا فرما میں ان کا معاش تنگ کر کے سکون ختم کر دوں گا آج کیوں مسلمان پریشان ہے مال تو بہت ہے سکون مسلمانوں کو نہیں ہے کیوں فرما قرآن سے روحردانی اختیار کریں گے ان کا معاش تنگ کر کے سکون ختم کر دوں گا آج آگے سنو ورنہ شروع یوم القیامت ملک قیامت والے دن ان کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا سیکھتے ہوئے پکارتے ہوئے کہیں گے کالا رب لما شرطنی آما وقت کن تو بسیرا اے پروردگار مجھے کیوں اندھا کر کے آج اٹھایا گیا میں تو دنیا میں زندگی میں دیکھتا تھا جواب میں نے کہا کالا کدا لکا تد کا آجا تو نا فنسیتا ہاں وقدا لکل یومت سا تو میں دنیا میں قرآن پڑھ کر آیتیں سنائی گئیں تو نے میرے آیتوں کو بھلا دیا آج میں نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے ایسے تو اندھا رہے گا اور جگہ کیا فرمایا بھلکد ذرا نال جہنم کثیر من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا بلہم آئین لا یبسرون بہا بلہم آذان لا یسمعون بہا اولائک کل انام بل ما ذلو الا الغافلون فرما یقینی بات ہے میرے پاک پیغمبر جنات اور انسانوں میں سے میں نے زیادہ اکثر جہنم کے لیے تیار کیے ہیں سب کہو معاذ اللہ جنات اور انسانوں میں سے اکثر میں نے زیادہ جہنم کے لیے تیار کیے سنو مسلمانوں کو لگا کر وہ کون سے ہیں جو جہنم میں جائیں گے فرما تین ان کی نشانیاں ہیں لہم قلوب اللہ بہا بلہم آجن اللہ یبصرون بہا بلہم آذان اللہ یسمعون بہا اولائک کل عام میں جتنا بھی ان کو نصیحت وائد کرو قرآن سناؤ ان کے دلوں پر بھی اثر نہیں ہوگا آنکھوں پر بھی اثر نہیں ہوگا کانوں پر ان پر اثر نہیں ہوگا جن پر قرآن کا اثر نہ ہو قرآن پاک کے احکامات کا اثر نہ ہو ویسا ہی سننے کے بعد بھی رہے یہ ہے جہنمی فرمایا قرآن میں کل انعام یہ جانور کی طرح ہے جیسے چار پاؤں والا جانور چار پیر ہوتے ہیں جس کو اسی طرح آواز تو جانور بھی آج بھی سنتے ہوں گے نہ اس پر اس پر یہ بھی جانور کی طرح آگے فرما بلہم جانور سے بھی بدتر یہ کیوں جانور اپنا مالک پہچانتا ہے بولو بولو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ گھٹیے سے گھٹیا جانور حضرت کتا ہے کتے کو اگر مالک ڈانٹے کسی اور کو وہ کھانے کی کوشش کرے گا مالک کا آواز پہنچے گا تو کتا بھی واپس آتا ہے ہم مالک کے کہنے پر واپس نہیں آتا ہمیں اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم پرواہ نہیں کرتے فرمائے نبی جانور سے بھی بدتر ادھر فرما متی نتون متور سینی نمہ دل بل دل امین نقد خلق نل انسان فی احسن تقویم اور جگہ فرما فلقد کرمنا بنی آدم اور جگہ فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ اور جگہ فرمایا وذ قلنا للملائکہ تسجد للملائکہ تسجدوا آدم لیل آدم فرمایا میں نے عزت بھی انسان کی اولاد آدم کی اولاد کو دی خلافت بھی انسان کو دی اور فرمایا ملائکہ سے سجدہ بھی انسان کو کروایا انسان کو میں نے ڈگریاں دی ہیں قسم کھا کر کہتا امرود یا امن والے شہر مکے پاک کا قسم تور سینا کا قسم میں نے حسن بھی انسان کو دیا یہ انسان اتنا پیچھے پڑ گیا کہ جانور سے بھی بدتر ہو سمجھیں ہم سوچیں کیا فرمایا قرآن پاک میں اللہ پاک نے اے میرے پاک نبی سب کا صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فی الکتاب مریم مریم کا قصہ قرآن میں سے پڑھ کر ان کو سناؤ اپنی امت کو جب جوانی پہ آئی وقت مجھے اتنا نہیں ہے مختصر عرض کروں گا خون شروع ہوا تو قرآن فہمت آئے اپنے اہل و عیال اور گھر سے نکل کر مشرق کے طرف جا کر بیٹھ گئی تنہائی میں جہاں کوئی آبادی تو نہیں تھی مگر آنا جانا بھی کرتا نہیں تھا تنہا بیٹھے سنو سنو غیرت مند مسلمانوں فرما قرآن پاک میں من دونہم حجابا تنہا بیٹھی ہے پردہ ختم نہیں کرتی پردہ کی آج آج کہاں ہے آج مندے پر کر دوپٹہ عورت کے مونڈے پر پنجاب کی بات نہیں میں سندھ کی بات کر رہا ہوں آپ ناراض نہ یہاں تو بہت پردہ ہے مسلمانوں خدا کی قسم ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ رونے کی بات ہے رونے کا مقام پردہ ختم ہو گیا بے پردہ ہوتے ہیں پھر نہیں ہیں کیوں نہ خدا کا عذاب آئے ادھر مریم فرمایا جب جوانی پائی تو تنہا ہو کر مشرق کی طرف بیٹھی پھر بھی پردہ ختم نہیں کرتی کوئی آدمی وہاں موجود نہ کوئی آنا جانا ادھر سے فرما ہم نے اپنے طرف سے فرشتہ بھیجا دیکھتے ہی مرم کہتی ہے کالت انی اعوذ بالرحمن من کا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تو اسے کون ہے تم اگر تو والا خوف خدا والا ہے تو کیوں آ رہا ہے میں تو گھر کے آدمیوں سے نکل کر باہر آ کر بیٹھے ہوں تو کیوں آ رہا ہے کہتا کالا ان رسول رب کے مرم میں خود نہیں آیا تیرے پروردگار نے تیرے طرف بھیجا ہے کیوں غلام زکیہ تمہیں بچہ ہوگا بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں تمہیں بچہ ہوگا کہتی ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ میں تو کہتی ہوں میرے قریب بھی نہ تو کہتا ہے بچہ ہوگا کس طرح ہوگا بچہ نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ میں نے شادی کی ہے نہ مجھے کسی نے چھوا بھی ہاتھ میں لگایا میں بدکار بھی نہیں ہوں کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کال کدال کے کال رب کے لائی ہائی مرم تیرے پروردگار کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں آسان ہے اور فیصلہ بھی ہو گیا ہے بچہ ہوگا توجہ ہے فاملت فانتبدت بہی مکانا کسیا حمل بھی ہو گیا دیر نہیں ہوئی اور حمل ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے مدہ حمل کا وقت آ گیا اور درد شروع ہو گئی تکلیف شروع ہو گئی قرآن کہتا ہے کہتی ہے کالت یا لیتنی مت قبل ہادہ کون تو نسیم منسیا کاش میں آج سے پہلے مر جاتی تو بہتر تھا میری ماں مجھے جنم نہ دیتی تو بہتر تھا میرا نام و نشان نہ ہوتا تو بہتر تھا نادا ہاں، ملتا ہاں۔ اللہ تہدنی قد جانا ربک تحت کے سریا بہت سی الیک بجز النخلا تساکت علیک رتبن جنیا فکلی وش تشربی و تری اینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن سوما فلن اکلم اليوم انسیا وذکر فی الکتاب مریم اے میرے نبی مریم کا قصہ پڑھ کرن کو سنا کسی حیادار عورت تھی آج تو ختم ہو گیا ہے ہمارے ملک میں سے مرم کو قرآن نے فرمایا یہ کہتی ہے یا تنی مت قبل ہاد کتنا حیات اللہ آج سے پہلے میں مر جاتی میرا نام و نشان نہ ہوتا میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا ادھر سے آواز آیا نیچے کی طرف سے مریم غم مت کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کا چشمہ زمین سے پیدا کر دیا پانی چل رہا ہے پانی بھی پیو اور خشک خجور کے ساتھ جو ٹھہرا لے کر بیٹھی ہیں فرمایا اس کو ہو تو صحیح تازی کھجوریں میں گراتا ہوں کلی بشربی مکری اینا پانی بھی پیو کھا بھی کھا اور فرما بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر میں نے تمہیں بچہ دیا ہے یہ تو کہتی ہے یہ پیدا کیوں ہوا میں تو کہتی ہوں یہ کیوں پیدا ہوا آنکھیں کیسے ٹھہرے میں کہتا ہوں کہتی ہوں کہ پیدا میں نہ ہوتی یہ کیوں میرا پیدا ہوا میں کیا جواب دوں گی فرما مریم اگر تو تقوی والی ہے اور خوف خدا والی ہے اور حیا والی ہے تو بچہ دینے پر قادر ہوں تو تیری عزت کی حفاظت کرنے پر بھی من البشر یہدا بس مختصر سمجھ لو قرآن پر عمل کریں گے نبوی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں اصل بات یہ ہے ناراض تو نہیں ہوں گے بولو میں کہتا ہوں تمام مسلمان تین کام کریں امریکہ بھی ختم ہو جائے گا امن بھی ہو جائے گا کروں یا نہیں پانچ وقت نماز پڑھو پگڑیاں باندھو میں کیا کروں میں تو طالب علم کی حیثیت سے علماء کو اپنا سبق سنا رہا ہوں آج ہمارے ملک میں امام آتا ہے امام وہ بھی ٹوپی پہنے ہوئی ہوتی ہے کپڑا بھی پھینک کر ایسے نماز پڑھتا ہے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں یہاں کے علماء مجھ سے ناراض نہ ہوں یہ کیا ہے میرے حضرت بڑے رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک عالم آئے عالم سمجھ آ یہ بات تو اس عالم کو پٹکا نہیں تھا پٹکا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پگڑی تو حضرت نے فرمایا بھائی فلاں کتاب تو لے آؤ لے آئے حضرت فرمایا فلاں صفحہ اس کا کھولو میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جو ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ کر نماز پڑھتا ہے ستر درجہ وہ ٹوپی والی نماز سے افضل ہے آج ہم مولویوں سے پٹکا چلا گیا پگڑی چلی گئی بولو بھائی فرمایا مریم نماز پڑھو داڑیاں چھوڑو سمجھ آ رہی ہے بات اور پگڑیاں باندھو امریکہ سمجھے گا یہودی کے مسلمان مجھ سے ناراض ہو گئے میرا طریقہ چھوڑ گئے بولو سارے فرمایا مریم ایک کام کرو کوئی بھی آدمی تمہیں نظر آئے دیکھنے میں آئے تو تو بات نہیں کرنی تو کہو اس کو تو کہے نینا کہ مجھے بولنے سے روزہ ہے میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا <coughs> بھی چھٹ کر کر رہا ہوں بھی بچے کو جنم دینے کے بعد مریم واپس آئی اپنی قوم کے پاس بچہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے آج تو گٹر میں بچے پڑے ہوئے ہیں جی بازاروں میں اور کچرے میں بچے ملتے ہیں کیوں یہ بے پردگی کی علامت ہے بولو میں غلط کہہ رہا ہوں حلال کا تھا اٹھائے ہوئے ہیں حلال والی نہیں پھینکتی فاتت بھی قوم ملو آئی قوم کے واپس بچہ اس طرح سینے سے لگائے ہوئے ہیں ہیں کہتے یا مریم لقد یا اخت ہارون ما کان ابو کے مرا سو وما کان تو امو کے بغیر کہتے مرے میں کیا کیا تو نے یہ کہاں سے لائی تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا تیری ماں بھی ایسی والدہ نہیں تھی وہ تو اچھے آدمی تھے تم نے اپنے خاندان کو داغدار کیا یہ کیا کر لیا مریم کو حکم تھا مریم بات تم نے نہیں کرنی میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہوا ہے بولنے سے میں نہیں بولوں گی آخرکار کتنے تک خاموش ہے فرمایا تو نے نہیں بولنا فاشارت اشارت گونگا آدمی جو ہوتا ہے وہ اشارہ کرتا ہے اس طرح بچے کے طرف اشارہ کر دینا مریم تو نے نہیں بولنا اشارہ جو کرتی ہے کہتے کالو کئی فن کل من کا نہ فلم دے میڈم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم چرے ہیں تو بچے سے بات کریں جو رات کو مسل یا کل پیدا ہوا ہے یہ کیسے بولے گا خود کیوں نہیں بولتی ہم پاگل تو نہیں ہیں اس سے بات کریں وہ یہ کل سے جملے کہنے لگے کہہ اب خاموش بھی نہیں ہوئے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے دے, گا فرما نبی کی اماں بدکار نہیں ہوتی میں نبی ہوں میری اماں کو کچھ نہ کہو بے پسر فرزند پیدا او کند تفل رادر مہد گویا او کند آؤ خدا کے طرف آؤ ہم محمد کریم کی سنت پر چڑھے دیکھے نے کیسا انتظام کیا حیا والی تھی مریم پانی بغیر کوشش کے خود نکلا پانی چشمہ بار آئے کھجور خشک میں تازی کھجوریں گرا دی اور فرما تم نہیں بولنا رات یا کل والے دن سے پیدا ہونے والے بچے سے گواہی دے کر خدا نے صفائی بیان کروائی ہم رستہ چھوڑ گئے سنت کو چھوڑ گئے اور یہ تو مریم تھی فرمایا یا نساء نبی لکتن کہ دم من النساء ان تقیتن فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرضوں وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن فلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا واقمن الصلاة وآتین الزکات وآتین

فرمایا قرآن پاک میں ازوا النبی اولا بالمؤمنین من مومن کو نبی سے جان سے زیادہ مومن کو نبی محبوب ہے فرمایا نبی پاک کے ازواج مطہرات یعنی نبی پاک کی بیویاں ماں مومنوں کی مائیں ہیں سب کو نبی کی بیویاں ہماری زور سے بولو نا مائیں ہیں اور کیا فرمایا سنو خدا ہمیں سمجھ دے آمین کہو ان الذين يرمون الموسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا فلا اللہ نے فرما میرے نبی تیری بیویاں جو ہیں ان میں تین صفتیں ہیں قرآن قرآن مذہبی کتاب بھائی قرآن ہے تین کون سی نبی تیری بیویاں نے کوکار کار کہو کیا تیری بیویاں غافلات غافلات نیکوکار اور غافلات غافلات کس کو کہتے ہیں جن گناہوں سے پردہ کیا جاتا ہے میرے نبی اس سے گناہوں کا تو علم تیری بیویوں کو نہیں ہے غافلات تیسرے نمبر پہ مومنات گناہوں کا پتہ بھی ان کو نہیں پھر بھی کیا کہتا ہے یا نساء النبی من النساء او محمد کریم کی ادواج متحرات تم عام اور تم جو پھرتی ہیں بازاروں والی ان جیسی تم نہیں ہو وہ بھی تم جیسی نہیں ہو سکتی فرما میرے نبی مائیں بھی ہیں مومنوں کی مگر پھر بھی کیا کہا نتنا فلاں تخذانہ بالکل قرآن حکمرانو تم کہتے ہو ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے تمہاری ماں کرے گی خدا کے عذاب کا مقابلہ حضرت کون کرتا ہے ہم کرتے ہیں ہم کریں گے کچھ نہیں کرو گے تم کیا کرو گے تم تو مچھر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے بولو سارے کیا کروں میں لکھا ہو سفر قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا اسلام میں عورت کو پردے میں رہنا ہے پردہ ایسے فرد ہے جیسے مسلمان پر نماز فرد ہے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے میں نبی ہوں نبی کی اماں بدکار نہیں ہوتی اور کیا کہا اوسانی بسلات بدکار مجھے اللہ نے نماز کا حکم کیا ہے میں نماز نیا پیدا ہوا ہے نماز ساتھ لیے ہوئے آ رہا ہے ہو گئے نماز ختم اور یہ ہمیں کیا کہتے ہیں مولانا میرا عقیدہ صحیح ہے میں موبائد ہوں اور نماز میں نہیں پڑھتا باقی میرا عقیدہ اچھا میں کہتا ہوں بے نمازی قرآن کے آیات کا منکر ہے علماء تشریف بصلا تبت تبر علیہ وامرحل بصلا تبت تبر علیہ اپنے اہل و عیال کو حکم کرو نماز پڑھیں خود بھی نماز کی پابندی کرو اور سن لو ایک آیت اب فی جناتیت سالونا للمجرمین ما سلککم فی سقر قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین بکننا نخوض مال خائدین قیامت والے دن جنت والے جہنم سے سوال کریں گے کہیں گے کیسے آئے ہو جنت میں کون لے آئے آئے بھر تمہیں کیوں آئے ہو جہنم میں سنو امیرو غریبو نوجوان اور بڑھیو سارے سن لو کان لگا کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سن کر فیصلہ کر لو بھائی میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے میرے عزیز بھائی اور بزرگوں جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں سے ما سلک مفی سک سچا ہے قرآن یا نہیں کیسے آئے ہو جہنم میں کون لے آیا تمہیں ادھر جہنم میں کیسے آئے ہو قرآن کہتا ہے جہنم والے کہیں گے کالو لمن کو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آئے ہیں جہنم میں قرآن ہمیں سخاوت ہمارے اندر نہیں تھی مساکین کو ہم نے مال نہیں دیا کھانے کے لیے اس لیے آئے ہیں جہنم میں خدا کے لیے نمازی بن جاؤ فرمایا میرے نبی کے ازواج متحرات مومنوں کی مائیں بھی ہیں اور گناہوں سے بے خبر ہیں غافلات ہیں فرمایا پھر بھی تن فلا تخزان بالکول فرمایا تمہارے ساتھ اگر کوئی آدمی آ کر باہر سے حضرت جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادواج متحرات کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہمارے اگر تمہارے ساتھ کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرنا کوئی ان میں منافق ہو اس کی دل میں برائی ہو وہ تمہارے اندر غلط امید رکھے کہ ہنس کر مجھ سے بات کر رہی ہے خوش خلق میں فرمایا نرمی سے بات نہ کرنا اور کوئی ایسی بات بھی نہ گوارا ہو وہ بھی نہ کرنا مومنوں کی مائیں ہیں اور سال تم ہن و ہن میں ورا جا مومنو اگر تم کو بھی نبی پاک متارہ سے بات کرنی ہو تو قرآن میں فرمایا تمہاری مائیں ہیں مگر پردہ ختم نہیں کرنا آج ہے پردہ بولو یار کہاں گئی غیرت مسلمان کی عورت یہودیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے ہے یہودیوں سے تنہائی میں گفتگو کر رہی ہے رہے ہیں کیا مرد مر گئے اور ہم مجھے کہتے ہیں تم مولویوں کو یہ بات دل میں ہے ہم تو کٹھے بیٹھے ہیں ہمارے اندر تو کچھ نہیں میں نے کیا تم خسرے ہو گیا بولو یار عورت ساتھ بیٹھے آگ اور کپاس کا معاملہ ہے بولو میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی ایک بات کر کے ختم کروں گا کہتے ہیں تم مولوی ہو جو تمہارے دل میں بےمانی ہے ہم دیکھیں یہ این جی اوز والے آئے ہیں پاکستان میں ہاں یا نہیں بولو وہ کہتے ہیں لڑکی ہمیں دو تمہاری لڑکی کو تنخواہ بھی دیں گے سکھیا بھی دیں گے یعنی کوئی نہ کوئی ہنر ان کو سکھ لائیں گے تنخواہ بھی مسلمانوں نے عورتیں دے دی مسلمانوں نے عورتیں دے دی اوز والوں کو دی یا نہیں دی مسلمانوں نے بولو یار ہمارے سندھ میں تو دی ہیں کیا یہ جی والے مسلمانوں کے سالے ہیں ان کو اور لڑکے دے دی غیرت یاد رکھ لو یہودی سرمایہ پڑا دے رہا ہے کہ مسلمان سنت نبی سے ہو جائے خدا کے لیے سمجھ جاؤ بس میں ختم کروں گا جب نبی پاک کے ازواج جمترات مومنوں کی مائیں ہیں اس کو کو ان بھی حکم ہے پردہ کرو آج پردہ بھی ختم نماز بھی ختم خدا کے لیے پردہ بھی کرو نماز بھی پڑھو اس کے ساتھ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے برم بے والد میں اپنی اما کا فرما بردار میں نے ہزاروں کے مجمے میں لوگوں سے پوچھا کتنے ہیں لوگ کھڑے ہو کر اعلان کریں مجھے بتائیں جو جس کی اولاد فرما بردار ہو خدا کی قسم ہزاروں میں پانچ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کے طرف ادب کی نگاہ سے صرف دیکھے گا فرمایا اس کو دیکھنے کے ساتھ حج کا سوال ہوا نے عرض کیا پہلی مرتبہ دیکھیں حج کا ثواب بار بار جو دیکھیں آپ نے فرمایا سو مرتبہ ادب کے نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو سو حج کا ثواب ہوگا اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں واقع